کچھ دیر تک نائمہ اسی کیفیت میں رہی پھر کچھ سوچتے ہوئے وہ اثر سے مخاطب ہوئی مگر جب میں انسانوں میں گواہی دینے کھڑی ہوں گی تو ان کے بھی بہت سے سوالات ہوں گے وہی جو میرے تھے کیونکہ وہ تو رسولوں کے زمانے میں نہیں کھڑے ہوں گے نائمہ کو یاد آ چکا تھا کہ اس کے ابتدائی دو سوالوں کے جواب ابھی باقی ہیں اس کی یہ بات اسی پس منظر میں تھی ہمارا یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا ہے اثر گویا ہوا لیکن لگتا ہے کہ تمہیں اس سفر میں آگے بڑھنے سے قبل اپنے ابتدائی دو سوالوں کے جواب بھی چاہیے رسولوں کی داستان کے کئی اہم باپ ابھی باقی ہیں اس سفر کے آخری باپ تک پہنچتے پہنچتے تمہارے وہ دو ابتدائی سوال بالکل ختم ہو جاتے لیکن اب تم یہی چاہتی ہو تو چلو پہلے ان سوالوں کے جواب ہو جائیں اس سفر کو ہم یہیں سے دوبارہ شروع کر لیں گے کیا تھے تمہارے سوال میرا پہلا سوال تھا کہ خدا ظلم پر خاموش کیوں رہتا ہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ظلم اور نا انصافی کی اجازت کیوں دی ہے ہم یہ کیوں نہ ماننے کے خدا موجود ہی نہیں جو ہے وہ اندھے بہرے مادے کی کارستانی ہے یا پھر ہمارے ذہن کے توہمات اور خیالات اور دوسرا سوال یہ تھا دوسرے کو رہنے دو کیونکہ پہلے سوال کے جواب میں ہمیں واپس وقت میں پیچھے جانا ہوگا مجھے تمہیں یہ سمجھانا ہوگا کہ عام انسانوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ بے شک مداخلت نہیں کرتے مگر ایسا نہیں کہ ان کے علم میں کچھ نہیں ہوتا مجھے اب یہ دکھانا ہوگا کہ ان کی حکمت اور قدرت دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں اور ہاں اثر کو کچھ یاد آیا تمہیں فرشتوں کو بھی دیکھنے کا شوق تھا چلو ایک ایسی جگہ چلتے ہیں جہاں تمہارے سوال کا جواب بھی ہے اور فرشتوں کی کار فرمائی کو بھی تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گی یہ کہہ کر اثر نے نائمہ کا ہاتھ تھاما اور ان کا سفر ایک دفعہ پھر شروع ہو گیا اس سفر کا اختتام پہاڑی سلسلے کی ایک چوٹی پر ہوا یہ ایک انتہائی پرفضا مقام تھا دور دور تک ایک سر سبز و شاداب میدانی علاقہ نظر آ رہا تھا مگر کوئی انسانی بستی نظر نہیں آتی تھی یہاں پہنچ کر اثر نائمہ سے مخاطب ہوا ہم تمہارے باپ کے زمانے میں آ گئے ہیں میرے والد شہزاد صاحب کے زمانے میں نہیں تمہارے والد آدم علیہ السلام کے زمانے میں پھر اثر نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ذرا سامنے دیکھو اس کے توجہ دلانے پر نائمہ نے اس سمت میں دیکھا اثر کے ساتھ کی بنا پر اس کی نظروں میں ایسی صلاحیت آ چکی تھی کہ وہ بہت دور کے منظر کو بھی با آسانی اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے وہیں موجود ہو چند مرد اور عورتیں ایک ساتھ کھڑے ہوئے تھے ان میں سے ایک نوجوان آگے بڑھا اس کے پاس ایک فربا دمبا تھا اس نے اسے زمین پر لٹا کر زبا کیا اور اس کا گوشت کچھ دور بلندی پر جا کر رکھ دیا ایک دوسرا شخص بھی آگے بڑھا اور اس نے گوشت سے کچھ فاصلے پر تھوڑا سا اناج رکھ دیا اس کے بعد سب لوگ آسمان کی طرف دیکھنے لگے یک بیک آسمان سے ایک آگ سی ظاہر ہوئی اور تیزی کے ساتھ زمین کی طرف آئی وہ آگ ان لوگوں کی طرف ہی بڑھ رہی تھی نائمہ کو اندیشہ ہوا کہ شاید یہ آگ ان پر گر جائے مگر یہ آگ انسانوں اور اناج کو چھوڑ کر دمبے کے گوشت پر جا گری سب لوگ خوشی میں چلانے لگے اور لپک کر اسی نوجوان کو مبارکباد دینے لگے جس نے یہ گوشت رکھا تھا یہ نوجوان خوشی اور مسرت سے نہال تھا نائمہ نے دیکھا کہ دوسرا والا شخص الگ کھڑا ہوا ہے اسی لمحے نائمہ یہ دیکھ کر چونک گئی کہ ایک انتہائی موٹا اور تیز رفتار سانپ اس تنہا نوجوان کی طرف بڑھ رہا ہے وہ گھبرا کر اثر سے بولی یہ تو بہت بڑا سانپ ہے اس نوجوان کو کاٹ لے گا ہاں یہ اسے کاٹ لے گا اثر نے اطمینان سے جواب دیا اسی اسنا میں سانپ نے نوجوان کو کاٹ کھایا نائمہ کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی مگر یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی کہ سانپ کے کاٹنے سے نوجوان کو کچھ نہیں ہوا البتہ اس کے چہرے پر غیظ و غضب کے اثرات نمودار ہو گئے وہ زیر لب بڑ بڑایا مگر اس کی آواز نائمہ کے کانوں میں گونجی میں اسے چھوڑوں گا نہیں سانپ آہستہ آہستہ دور چلا گیا اور اس کے ساتھ ہی وہ نوجوان پیر پٹکتا ہوا ایک سمت چلا گیا نائمہ کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ یہ کیا ہوا ہے اس نے سوالیہ نظروں سے اثر کی طرف دیکھا اثر نے ایک دفعہ پھر اس کا ہاتھ تھاما مگر اس دفعہ وہ پہاڑ پر آگے بڑھنے کے بجائے نیچے اترنا شروع ہو گیا راستے میں وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا دیکھو نائمہ یہ لوگ اس لیے اکٹھے ہوئے تھے کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے درمیان ایک مسئلے کا حل ڈھونڈے ان دونوں کی شادی دو لڑکیوں سے ہونی ہے مگر جس لڑکی کی شادی قانون کے مطابق حابیل سے ہونی چاہیے قابیل بھی اسی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو پھر یہ مسئلہ کیسے حل ہوا جھگڑا بڑھا تو حضرت آدم علیہ السلام نے فیصلہ دیا کہ حابیل اور قابیل دونوں اپنی نظر اللہ کے حضور پیش کریں وہ جس کی قربانی قبول کریں گے آسمان سے آگ اتر کر اس کی نظر کو بھسم کر دے گی تم نے ابھی یہی منظر دیکھا ہے آگ حابیل کی نظر پر گری اللہ کی مرضی واضح ہو گئی اور وہ سانپ کیسا تھا وہ تم لوگوں کا ازلی دشمن ابلیس تھا تم نے اس کو ایک تمثیلی شکل میں دیکھا ہے جب کوئی برا خیال ذہن میں آتا ہے تو دراصل یہی سانپ اور اس کی اولاد میں سے کوئی شیطان انسان کو کاٹتا ہے اس سانپ نے قابیل کو کاٹ لیا اور اپنا زہر قابیل کے اندر انڈیل دیا یہ زہر غصے اور نفرت کی شکل میں اس کے اندر داخل ہو چکا ہے اچھا نائمہ نے حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کہا اتنی حیران نہ ہو یہ سانپ تم لوگوں کو بھی آئے دن کاٹتا رہتا ہے تم انسانوں کے دلوں میں جتنے منفی جذبات ہوتے ہیں یہ اسی سانپ اور اس کی آل اولاد کے ڈسنے کا نتیجہ ہوتے ہیں نائمہ کے پاس اثر کی بات کے جواب میں کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا وہ خاموشی سے اثر کے ساتھ آگے بڑھتی رہی ان کے چلتے وقت دن اور پہر قدرے ہلکی رفتار سے ویسے ہی بدلتے رہے تھوڑی دیر میں وہ نیچے اتر گئے اثر نے کہا آؤ پہلے قابیل کے گھر چلتے ہیں یہ کہتے ہوئے وہ ایک جھونپڑی کی طرف پڑا اور نائمہ کا ہاتھ تھامے اندر داخل ہو گیا قابیل کی بیوی ادرا اپنی کلائی آنکھوں پر رکھے خاموشی سے لیٹی ہوئی تھی یہ اندازہ کرنا مشکل تھا کہ وہ سو رہی ہے یا اپنے شوہر کے غصے سے بچنے کے لیے سونے کا بہانہ کر رہی ہے جو اس کے قریب زمین پر پاؤں پٹکتا ہوا ٹہل رہا تھا یہ حضرت ہوا کے بطن سے جنم لینے والا آدم علیہ السلام کا پہلا بیٹا قابیل تھا غصے کے مارے اس کی شکل بگڑی ہوئی تھی اس کے سینے میں حسد اور کینے کے طوفان اٹھ رہے تھے وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہا تھا اس چرواہے کو یہ عزت بھی ملنی تھی بڑا میں ہوں حق بھی زیادہ میرا ہی بنتا ہے مگر ابا کے بعد اللہ نے بھی اسی کو ترجیح دی وہ ہے کیا جانوروں کے پیچھے بھاگنے والا ایک معمولی چرواہا یہ اللہ کا انصاف نہیں ہے اسے بہتر عورت دی اور مجھے ہم یہ آخری بات کہتے ہوئے قابیل نے آنکھیں موندھے لیٹی ہوئی ادرا کی طرف دیکھا ادرا جو کافی دیر سے خاموشی کے ساتھ سب کچھ سن رہی تھی اس جملے پر خاموش نہ رہ سکی کلائی آنکھوں سے ہٹا کر اس نے گردن گھمائی اور قابیل کی طرف دیکھتے ہوئے دھیرے سے بولی اللہ کو الزام کیوں دیتے ہو غور کرو کہ قربانی کے موقع پر تم کیا لائے تھے حابیل نے اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے اپنے ریوڑ کا بہترین جانور ذبح کیا یوں نظر قبول ہونے کا پتہ چلنے سے پہلے ہی اپنا نقصان کر لیا اور پھر اس کا سارا گوشت نظر میں پیش کر دیا اور تم بہت ہوشیار بن رہے تھے کہ قربانی پیش کرنے کے بجائے ذرا سا اناج رکھ دیا آگ نے جلا دیا تو اس کے بدلے ایک حسین عورت مل جائے گی ورنہ اناج تو جلنے سے بچ ہی جائے گا ادرا نے کمال خوبصورتی سے قابیل کی نیت کا پول کھول دیا قابیل پر سچائی کا یہ بیان بہت گراں گزرا وہ غصے سے چلایا تو کیا سارا اناج لے جاتا آگ نے آسمان سے اتر کر جلا ہی دینا تھا سن رہی ہے اے احمق عورت جو کچھ بھی میں لے کر جاتا چاہے سارا اناج لے جاتا آگ نے آسمان سے اتر کر اسے جلا ہی دینا تھا یہی کہا تھا ابا نے اور ہوا بھی یہی پھر وہ دانت پیستا ہوا بولا میں بڑا تھا قربانی میری قبول ہونی چاہیے تھی مگر آگ نے اس کے جانور کو جلا دیا کاش یہ آگ جانور کے بجائے حابیل کو جلا دیتی تو ازدا میری ہوتی مگر اب تو تمہارے جیسی بد شکل اور بھدی عورت میرا مقدر ہے میں بد شکل ہوں نہ بھدی ہوں بات صرف یہ ہے کہ تمہاری آنکھوں پر حسد کی پٹی بن چکی ہے تم اپنے بھائی سے محبت کرنے کے بجائے اس سے جلتے ہو تم جانتے ہو کہ وہ بہت نیک ہمدرد اور نرم مزاج ہے ابا اما کا زیادہ خیال کرتا ہے خدا کا عبادت گزار بندہ ہے اگر قانون یہ ہوتا کہ ازدا کی شادی تم سے ہو اور میری حابیل سے تو وہ خاموشی سے یہ فیصلہ قبول کر کے ساری زندگی ہنسی خوشی گزار دیتا مگر خدا کے قانون کے مطابق میں تمہاری اور ازدا اس کی بیوی بنی تمہیں بھی قانون کو ماننا چاہیے مگر تم ضد پر اتر آئے اور ازدا سے شادی کا مطالبہ کر دیا نظر کی ضرورت اسی لیے پیش آئی مگر اس موقع پر بھی تم بخیر بن گئے بدترین اناج اللہ کے حضور پیش کیا اسی لیے تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی اصل مسئلہ دوسروں میں نہیں تمہارے اندر ہے خود کو ٹھیک کرو تم مجھے ابا اور حابیل کو الزام دیتے دیتے اب اللہ کو الزام دینے لگے ہو قابیل تم شیطان کے پھندے میں پھنس چکے ہو تم جانتے نہیں اس نے ابا اور اما کے ساتھ کیا کیا تھا کس طرح انہیں اللہ کی فرما برداری سے ہٹایا تھا وہ تمہیں بھی خدا کا مجرم بنا کر تم لے گا بند کرو یہ بکواس قابیل غصے سے بے قابو ہو کر چلایا اس پر واقعی شیطان سوار ہو چکا تھا اس کی شکل بھی شیطان کی طرح مکرو ہو رہی تھی میں اب اس فساد کی جڑ کو ختم کر کے ہی دم لوں گا آگ نے حابیل کو جلا کر نہیں مارا تو کیا ہوا میں اسے مار ڈالوں گا میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا یہ کہہ کر قابل نے کونے میں پڑا کلہاڑا اٹھایا اور اپنی بات دہراتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا اترا خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھتی رہی اثر نے نائما کو ساتھ لیا اور قابیل کے پیچھے پیچھے باہر نکل آیا وہ آگے تھا اور یہ دونوں اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے نائما معاملے کی سنگینی کو سمجھ چکی تھی اس پر خوف کا عالم تاری تھا وہ قابیل کی مکرو شکل دیکھ کر ڈر چکی تھی اور اس کے ناپاک ارادوں سے خوف زدہ تھی اثر ساتھ نہ ہوتا تو نہ جانے اس کا کیا حال ہوتا اس نے سہمے ہوئے لہجے میں اثر سے دریافت کیا یہ کہاں جا رہا ہے حابیل کو قتل کرنے اثر نے قابیل کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا نائمہ نے دیکھا کہ قابیل تیز رفتاری کے ساتھ ایک پگڈنڈی کی طرف مڑ چکا ہے اور پورے عزم و ارادے سے کلاڑی لہراتا ہوا آگے کی سمت بڑھا جا رہا ہے نائمہ نے گھبرا کر اثر سے کہا آپ اسے روکتے کیوں نہیں اثر نے مسکرا کر کہا یہ میرا کام نہیں ہے میں صرف گواہ ہوں کسی چیز میں مداخلت نہیں کر سکتا یہ اللہ کا فیصلہ ہے ہم اپنے مالک کے کسی حکم سے سرتابی کی مجال نہیں رکھتے یہ کارنامہ صرف تم انسان ہی سر انجام دیتے ہو نائمہ اتنی ڈری ہوئی تھی کہ وہ اثر کی آخری بات کی چبھن محسوس نہیں کر سکی وہ دونوں قابیل کے پیچھے چلے جا رہے تھے نعمہ ذرا پیچھے تھی اور اثر آگے یہ دیکھ کر اثر نے ہاتھ پیچھے کر کے نائمہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے اپنے برابر لے آیا اثر نے جیسے ہی نائمہ کا ہاتھ تھاما نائمہ کے چودہ طبق روشن ہو گئے وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ قابیل تنہا پگڈنڈی پر نہیں چل رہا تھا بلکہ اس کے ساتھ ویسے ہی دو ہیولے چل رہے ہیں جس طرح اس نے ابتدا میں اثر کو دیکھا تھا اثر نے یہی دکھانے کے لیے نائمہ کا ہاتھ تھاما تھا اس نے خود وضاحت کرتے ہوئے کہا یہ دو فرشتے ہیں جو قابیل کے ساتھ رہتے ہیں قابیل ظاہر ہے انہیں دیکھ نہیں سکتا اس وقت اللہ تعالیٰ کی منشا نہیں ہے کہ حابیل کو قتل کیا جائے وہ قابیل کو سوچنے کا ایک موقع اور دینا چاہتے ہیں اس لیے دیکھو اب کیا ہوگا چلتے چلتے قابیل ایک چھوٹی سی پہاڑی کے نیچے پہنچا نائما نے دیکھا کہ اس جگہ پہنچتے ہی قابیل کے ساتھ چلنے والے ایک ہیولے نے اوپر کی سمت اشارہ کیا اس کے ساتھ ہی پہاڑی سے ایک پتھر لڑکا اور قابیل پر آ گرا یہ اتنی جلدی میں ہوا کہ قابیل کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا اس نے پتھر کی زد سے نکلنے کی کوشش کی مگر بے سدھ وہ اس کی زد میں آ کر گر پڑا اور زخمی ہو گیا اس کے منہ سے مغلزات کا ایک طوفان ابلنے لگا وہ حابیل کو گالیاں دے رہا تھا نائما نے دیکھا کہ بائیں ہاتھ کے ہیولے نے جو اس کے پاس ہی کھڑا تھا کچھ لکھنا شروع کر دیا ہے اسد نے نائما کو سمجھاتے ہوئے کہا تم نے دیکھا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کیا کچھ ہے اللہ تعالیٰ چاہیں تو یہ قابل کبھی اپنے بھائی کو قتل نہیں کر سکتا وہ ہزار طریقوں سے اسے روک سکتے ہیں یہ ہیولا کیا لکھ رہا ہے یہ ہیولا بائیں ہاتھ کا فرشتہ تھا جو اس کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ لکھ رہا تھا جو منظر تم دیکھ رہی ہو جو کچھ قابل نے اپنی زبان سے کہا ہے وہ سب محفوظ کیا جا رہا ہے کل قیامت کے دن یہ سب کچھ پیش کر دیا جائے گا اسی دوران میں قابیل اٹھا اور بمشکل تمام خود کو سنبھالتا ہوا واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا اثر نے کہا یہ باز نہیں آئے گا آؤ میں تمہیں دکھاؤں کہ یہ اپنے بھائی کو کیسے مارے گا یہ کہہ کر اثر نائما کا ہاتھ تھامے تیزی سے آگے بڑھنے لگا پہر اور دن اس کے ساتھ ساتھ بدلنے لگے یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ ان کا سفر دراصل وقت میں آگے کی سمت ہو رہا ہے آخرکار وہ ایک اور خوبصورت جگہ جا پہنچے نعمن نے دور سے دیکھ لیا ایک مرد اور عورت ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اثر نے تعارف کراتے ہوئے کہا ہم کئی دن بعد کا منظر دیکھ رہے ہیں یہ حابیل اور اس کی بیوی ہے اور وہ دیکھو دور سے قابیل آ رہا ہے نعمہ نے دیکھا کہ کافی دور سے قابیل آ رہا ہے جبکہ حابیل اور اس کی بیوی ازدہ قابیل کی آمد سے بے خبر تھے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ان کے وجود کو نرمی سے چھو کر گزر رہے تھے وہ دونوں درخت کے تنے سے ٹیک لگائے میں وہ بے خود بیٹھے تھے چار سو پھیلے گھاس کے میدان میں ان کے جانور چرتے پھر رہے تھے مگر حابیل کی توجہ اپنے ریوڑ پر کم اور ازدا کی طرف زیادہ تھی وہ محویت کے ساتھ ازدا کو دیکھ رہا تھا بیچ بیچ میں وہ نظر اٹھا کر اپنی بھیڑ بکریوں پر بھی نگاہ دوڑا لیتا تم مجھے دیکھنا چھوڑو اور اپنے جانوروں کی فکر کرو کہیں کوئی بھیڑیا انہیں مار نہ کھائے ازدا ایک لمحے کو رکی مگر حابیل کی محویت میں کوئی فرق نہ آیا بھیڑیے سے زیادہ مجھے قابل کا خوف ہے اس نے قربانی کے بعد کیا کہا تھا کہ وہ تمہیں مار ڈالے گا یہ بات کہتے ہوئے ازدا کی آنکھوں میں اندیشوں کے سائے لہرانے لگے تم فکر نہ کرو قابیل میرا بھائی ہے وہ ناراض ہے مگر تھوڑے دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا نہیں وہ ٹھیک نہیں ہوگا ادرا مجھے بتا رہی تھی کہ اس کے ارادے اچھے نہیں تم اپنی حفاظت کا کوئی بندوبست کرو حابیل میں کیا کروں اگر وہ مجھے مارنے کے منصوبے بنا رہا ہے تو کیا میں بھی اسے مارنے کا منصوبہ بناؤں وہ اگر مجھے مارے گا تو اس گناہ کا بوجھ وہ خود اٹھائے گا اپنے گناہ کا بوجھ اور قیامت تک قتل ہونے والے ہر انسان کے قتل کا بار بھی وہی اٹھائے گا ایسا مت کہو مجھے جدائی سے بہت ڈر لگتا ہے حابیل میں تمہیں بہت چاہتی ہوں اور ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں مگر کچھ نہیں ہوگا حابیل نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے اس دنیا میں بھی اور ہمیشہ رہنے والی دنیا میں بھی وہ دنیا کب شروع ہوگی وہ دنیا موت کے بعد شروع ہوگی وعدہ کرو تم وہاں بھی میرے ساتھ رہو گے وعدہ پکا وعدہ لیکن یہ بتاؤ کہ اس دنیا میں جینے کے لیے کچھ کھانے کو لائی ہو ارے ہاں یاد آیا اما نے کہا تھا کہ آج کھانا وہ دیں گی تم یہیں بیٹھو میں اما سے کھانا لے کر آتی ہوں اس یہ کہتے ہوئے تیزی سے کھڑی ہوئی جلدی سے آ جانا میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں یہ کہتے ہوئے حابیل اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا کچھ دیر میں وہ اس کی نگاہوں سے اوجل ہو گئی اب حابیل کے بیٹھے رہنے کا کوئی جواز نہ تھا وہ شادی سے قبل دن بھر بکریوں کے پیچھے بھاگتا ان کی رکھوالی کرتا تھا مگر شادی کے بعد جب ازدا اس کے ساتھ ہوتی تو وہ سب بھول کر اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ازدا کے جاتے ہی اسے اپنے ریوڑ کی فکر ہوئی وہ کھڑا ہی ہوا تھا کہ کسی نے زور سے اسے دھکا دیا وہ لڑکھڑا کر گر پڑا حملہ آور نے زور سے ایک لات اس کے پیٹ پر ماری وہ درد کی شدت سے بلبلا اٹھا اس نے چندیائی ہوئی آنکھوں سے دیکھا مارنے والا کوئی اور نہیں اس کا اپنا بھائی قابیل تھا قابیل کے ہاتھ میں ایک کلہاڑا تھا اس کے منہ سے بے اختیار نکلا بھائی جواب ملا بھائی نہیں دشمن دشمن جہاں میں تجھے مار کر اپنی ذلت کا بدلہ لوں گا مجھے مار کر تم بچ نہیں سکو گے میں یہاں سے بھاگ جاؤں گا کیا خدا سے بھی بھاگ کر کہیں جا سکتے ہو میں خدا کا نام بھی نہیں سننا چاہتا اس نے تم کو مجھ پر ترجیح دی نہیں ایسا نہیں تم نے اپنے نفس اپنی خواہش اور شیطان کو خدا پر ترجیح دی ہے اللہ سے ڈرو اور باز آ جاؤ وگرنہ اس دنیا میں تم بھاگ بھی جاؤ تب بھی قیامت کے دن اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے کوئی قیامت نہیں آئے گی کوئی حساب نہیں ہوگا زندگی اسی دنیا کی ہے اور اس میں اب تجھے میرے ہاتھوں سے کوئی نہیں بچا سکتا یہ کہتے ہوئے قابل نے پوری قوت سے کلہاڑا لہرایا اور اگلے لمحے زمین حابیل کے خون سے رنگین ہونے لگی قابیل بھاگتا ہوا دور چلا گیا حابیل کی چیخ بلند ہوئی تو دور جاتی ازدہ لوٹ کر بھاگتی ہوئی اس کی طرف آئی اسے خون میں لت پت دیکھ کر وہ چیخیں مار مار کر رونے لگی وہ رو رہی تھی اور اللہ سے انصاف کی دہائی دے رہی تھی اس کا منہ آسمان کی طرف تھا مگر وہاں مکمل خاموشی تاری تھی یہ سارا واقعہ نائمہ کے سامنے پیش آیا نائمہ جانتی تھی کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی اس کی آنکھوں کے سامنے انسانیت کا پہلا قتل ہو چکا تھا ایک معصوم بے گنا اور نیک انسان ظالمانہ طریقے پر مار دیا گیا تھا وہ اسے روک نہیں سکی جو روک سکتا تھا اس نے بھی نہیں روکا ازدا کی چیخوں نے نائمہ کو دہلا کر رکھ دیا تھا اسے اپنی بے بسی کا شدید احساس ہوا ساتھ ہی اس میں زبردست غصہ پیدا ہوا اور اس نے اثر کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا تم نے اسے کیوں نہیں روکا اللہ نے اسے کیوں نہیں روکا یہ تو کوئی انصاف نہیں ہوا یہ سر تر سر ظلم ہے نائما جذباتی مت بنو تم دیکھ چکی ہو یہاں ہر طرف فرشتے موجود ہیں وہ جب چاہیں اللہ کے حکم پر کچھ بھی ہونے سے روک سکتے ہیں مگر وہ مداخلت کرتے رہیں گے تو پھر انسانوں کی آزادی ختم ہو جائے گی پھر کسی مجرم کو جرم کی سزا ملے گی نہ کسی کو صبر کے بدلے میں جنت ملے گی اللہ کی خاموشی کا مطلب اس کی بے بسی اور کمزوری نہیں یہ امتحان ہے اس میں ایسا ہی ہوگا مگر یہاں اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے مگر وہ تمہاری نظروں سے اجل رہتا ہے اب میں تمہیں وہ دکھاتا ہوں اصل نے نائمہ کے جواب کا انتظار کیے بغیر اس کا ہاتھ تھاما اور پھر آگے بڑھنے لگا پہر اور ایام مناظر کے ساتھ تبدیل ہو رہے تھے ایک جگہ پہنچ کر اثر رک گیا وقت بھی ٹھہر گیا نائمہ نے دیکھا کہ ایک بہت چھوٹی سی بستی تھی جس میں گنتی کے چند کچے گھر بنے تھے ایک گھر میں اثر نائمہ کو لے کر داخل ہو گیا یہاں ایک چارپائی پر ایک بہت بوڑھا شخص اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہا تھا ارد گرد چند لوگ کھڑے تھے نائمہ نے اثر کی طرف دیکھا تو اس نے جواب دیا یہ قابیل ہے موت کے دروازے پر بے بسی سے پڑا قابیل تم نے کہا تھا کہ یہاں انصاف نہیں ہوتا یہ دیکھو اللہ کا انصاف اب شروع ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کسی مجرم کو پکڑنے کی جلدی نہیں کرتے ان کا ہر مجرم وقت کی رو میں بہتا ہوا خود ان کی عدالت تک آ جاتا ہے اب موت کے ساتھ ہی قابیل کی سزا شروع ہوگی اس طرح کے قیامت کے دن تک جو قتل بھی ہوگا اس کے گناہ کا ایک حصہ قابیل کے نام لکھا جائے گا جبکہ حابیل کو قتل کرنے کا جرم الگ ہے اسے بدترین عذاب دیا جائے گا ذرا غور سے دیکھو کیا ہو رہا ہے مگر دل ذرا بڑا رکھنا یہ کہتے ہوئے اثر نے نائمہ کا ہاتھ پھر ہاتھوں میں لے لیا جس کے ساتھ نائمہ کی بینائی نے وہ دیکھنا شروع کر دیا جو کسی اور کو نظر نہیں آ رہا تھا اس جھوپڑی میں عذاب کے انتہائی خوفناک فرشتے موجود تھے نائمہ نے اپنے خیالوں میں بھی اس طرح کی خوفناک مخلوق کا تصور نہیں کیا تھا ان کو دیکھتے ہی نائمہ کے بدن میں تھر تھری چھوٹ گئی عذاب کے یہ فرشتے ملک الموت کے منتظر تھے چند ہی لمحوں میں ملک الموت اندر داخل ہوئے ان کے چہرے پر ایسی ہیبت اور غصہ تھا کہ نائمہ کی خراب حالت اور خراب ہو گئی اس کا جسم ہولے ہولے لرزنے لگا اثر نے اسے سہارا دیا اور باہر لے آیا